جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی متعان کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شہر کا عشر لے کر آیا اور آپ سے درخواست کی کہ سلبہ وادی اس کے نام کر دی جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے نام کر دی جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو حضرت سفیان بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اگر یہ اپنے شہد کا وہی عشر دیتا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا تو وادی سلبہ اسی کے نام رہنے دو ورنہ یہ شہد کی مکھیاں ہیں جو چاہے ان کا شہد کھائے سننے ابو داود حدیث نمبر 1600